حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول مسدد فتح والے متفق ہیں آپ نے فرمایا خبردار تحقیق جاہلیت کے دور کی فخر کے ہر بات خون سے متعلق ہو یا مال سے جس کا ذکر کیا جاتا ہو یا دعویٰ کیا جاتا ہو وہ میرے قدم و تلے رونتی جا رہی ہے سوائے حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت اللہ کی خدمت کے عمل کے یعنی وہ حزب ثابت بحال ہے پھر فرمایا خبردار قتل خطا جو آمد کے مشابہ ہو سانٹے یا لاٹھی وغیرہ سے جیسے بھی ہو اس کی دیت سو اونٹ ہے ان میں چالیس اونٹنیاں ایسی ہوں جن کے پیٹوں میں بچے ہوں سننے داود حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھاسی